تلاش دیوانہ حق میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں تلاش دیوانہ حق اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند نو کو فکر بکرے نہ ہو فکر نانو اب ہمیں تو چاہیے گو رندے پاتنو جس کو فکر بکرے نہ ہو فکر نانو اب ہمیں تو چاہیے گو رندے پاتنو جس کو فکر جام نہ ہو فکر نہ ہوند باد نوش سے مراد اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا عاشق اور جام سے مراد اللہ کی جام معرفت و محبت الہیہ معرفت جام سے مراد جام معرفت محبت و الہیہ معرفت و محبت الہیہ اور ناو یعنی جس کو دنیا کی ایسی فکریں نہ ہو جس سے دین کو پیچھے کر دے دنیا کی ایسی فکر رکھنا جس سے دین کا نقصان ہو یا دین کو پیچھے کر دے اور دنیا کو آگے کر دے ایسی فکر ناو نوش سے اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا اختر ہمیں تو چاہیے وہ رندے بادنوں جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر نوش ہو جس کی موت زندگی بس اس کے نام پر ہو جس کی موت زندگی بس اس کے نام پر دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر یہ محاورہ ہے لیکن یہی ہے کہ دونوں جہان کو اللہ پر فدا کر دینا حضرت نے سنایا تھا کہ جا رہے تھے اور اللہ سے عرض کیا کہ اللہ آپ پر کیا فدا کر دوں جو آپ مجھے مل جائیں تو آواز آئی کہ دونوں جہان مجھ پر فدا کر دوں تو دونوں جہان سے مراد یہی ہے کہ ایک تو یہ دنیا یعنی دنیا کے کاموں کو فوقیت دینے کے بجائے دین کو مقدم کرنے لگے جس چیز میں دین کا نقصان ہو اس دنیا کو چھوڑ دے دین کا فائدہ لے لے اور دوسرا جہان آخرت ہم کیسے فدا کر سکتے ہیں کہ آخرت ایسے فدا کر سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی نیک اعمال اور عبادات اور تعات ہوں ان کے اندر نیت اللہ کی رضا کی ہو ثواب کی لالچ بھی جائز ہے ثواب کے ثواب سے جنت ملے گی جنت کی لالچ بھی جائز ہے لیکن جنت کو بھی اللہ پر فدا کر دیا یعنی اللہ کی رضا کو جنت پہ فوقیت دے دی جنت اللہ کی رضا کو سب سے زیادہ مقدم کر دیا تو گویا اس نے آخرت کو بھی اللہ پر فدا کر دیا او جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے وحشت سے سے ہو ہر ہر ایک ایک دیر دیر منظر یہاں سے مراد دیر سے وہی ہے کہ اللہ کے دیر سے غیر میں چین نہ پاتی ہو اللہ کے غیر میں یعنی اللہ سے دوری اس کو برداشت نہ ہو جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے وحشت سے بھاگی پھرتی ہو ہر ایک دیر سے سینے میں ہو جو درد کا نشر لیے ہوئے صحرا چمن دونوں کو ادر کیے ہوئے سینے میں ہو جو درد کا نشر لیے ہوئے چمن دونوں کو مختر کیے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا کر اس اس درجہ دینے ہو گویا کہ نشتر لگا دیا گیا ہو اس کے کہیں جسم میں نشتر لگ جائے جائے خصوصاً کہیں جگر میں نشتر لگ جائے جائے تو پھر تو اس کو کوئی چینی نہیں آئے گا یعنی اللہ کی محبت کا درد اس درجہ ہو کہ ابلنے لگے اور دل میں یہ درد ہو کہ جو اللہ کی محبت کا خزانہ مجھ کو حاصل ہے سارے عالم کے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کو اللہ کی محبت کا یہ پیغام پہنچ جائے سینے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے سہرا چمن دونوں کو منتر کیے ہوئے اللہ کرے درد سے وہ اس طرح ارض و سما کی ہو جائے متمر اللہ کہے درد سے وہ اس طرح اتر ارض و سما کی ہو جائے متمر حضرت والا رحمت اللہ علیہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی عاشقانہ عبادت کا ذکر فرماتے تھے حضرت والا کا اپنا بھی حال یہی تھا حضرت والا رحمت اللہ علیہ جس درد سے اللہ فرماتے تھے کہ وہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین و آسمان یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور اس قدر محبت سے کہ آنکھیں اندر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی اور حضرت پھول پوری کا بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت پھول پوری اس طرح سے پھر فرماتے تھے جیسے کوئی بھوکا بھوکا ہوتا ہے کئی دن کا اور اس کو کھانا مل جائے تو اس طرح سے اللہ کا نام لے لیتے اور ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس قدر زور سے نعرہ مارتے تھے کہ ساری مسجد ہل جاتی تھی اور ایسا نعرہ مارتے تھے کہ پوری مسجد ہل جاتی تھی اس کی مثال ایسے دیتے تھے کہ جیسے بھاپ کا انجن ہوتا ہے اسٹیم کا تو اس میں جب بھاپ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ڈھکن اس کا وہ کھل جاتا ہے آٹومیٹک ہوتا ہے ڈرائیور کھولتا ہے تاکہ وہ اتنے زیادہ اسٹیم ہو جائے کہ وہ اس سے پھٹ جاتا ہے کا جو ڈرم ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے اس لیے اس کے اسٹیم کا ڈکنا کھول دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو دباؤ کم ہو جائے تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اندر ہی اندر جوش اور محبت کی اسٹیم جو بنی ہے وہ اس قدر زیادہ نہ ہو جائے کہ وہ اگر اگر ضبط کیا جائے تو پھٹ جائے تو اس طرح سے اللہ اللہ کا نام لیتے تھے اور فضاؤں میں اللہ کا نام لکھتے تھے اور جگہ جگہ بیٹھے ہیں فضا میں اللہ کا نام لکھتے ہیں درد سے وہ استرا کر و سما کیے ہو جائے منور یا رب تیرے شاپ سے ہو میری ملاقات پائن پانچ جن کے یہ ارض سماوات یا رب تیرے عشاق سے وہ میری ملاقات قائم جن کے واسطے ان ساری کائنات جو جو کچھ بھی ہے انسان کی خدمت کے لیے ہے اور انسان اللہ اللہ کی یاد اور اللہ کی معرفت اور محبت حاصل کرنے کے لیے ہے اور جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ والا اللہ کو یاد کرنے والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی گویا یہ مقصود ساری کائنات کا مقصود ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ کی یاد ہے جب تک اللہ کو یاد کرنے والے رہیں گے اس وقت تک تو دنیا اور یہ ساری کائنات سورج چاند ستارے کھربوں کھربوں یہ سب قائم رہیں گے اور جیسے ہی اللہ کا نام اٹھ جائے گا اس کی وجہ قیامت آ جائے گی یار سے ہو میری ملاقات کون جن کے واسطے یہ و سماوات جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت پھر شام سے کر دوں بنا بلائے محبت مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت پھر شام سے کر دوں بنا بلائے محبت پوچھوں گا میں اس تجا سے یہ بہت ہم تشن لبوں کو بھی پلائے گا گام کب پوچھوں گا میں اس سوپ تجا سے یہ بہادو ہم تشن لبوں کو بھی پلائے گا گام کب کچھ راز بتا مجھ کو بھی ہے چاک گرے رام دامن تل رش کے رواں تل سے پریشان کچھ راز بتا مجھ کو بھی ہے چاک گرے با دامن تل رش کے رواں تل سے پریشان یہ بھی رستے والا کا اپنا حال مبارک تھا اور حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ کا حال بھی حضرت یہ بیان فرماتے تھے کہ سینے کے کرتے کے سینے کے بٹن بھی عدد لگے ہوتے تھے اور سینہ وقت چار چاک باہر رہتے تھے اور بال بکھرے ہوئے مگر ایسی ایسی خوبصورتی ایسا جمال جو جو کوئی بیان سے بھی باہر ہے کیا کیا جمال حضرت والا بیان فرماتے تھے اپنے شیخ حضرت پوری رحمۃ اللہ کو اور حضرت والا کا بھی یہی حال ہم نے دیکھا کچھ راز بتا مجھ کو بھی ہے چاند کرے گا ایسا من پر رواز سے پریشان کس کے لیے دریا سے روا ہے کس کے لیے پیری میں بھی دورش کے جوان ہے کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے ہے کس کے لیے تیری میں بھی رش کے جوان ہے کس کے لیے لب پر یہ تیرے پوان ہے کس بل کو سے یہ نشے من سے دعان ہے کس کے لیے لب پر یہ تیرے ہے اس برق سے نشے من سے دعا ہے اے کس نگاہ گاہ پاپ کتے رے جگہ نتی ایک خلق ہوئی جاتی میں جس درد کی ہنسی ہے کس نگاہ پاپ کا تیرے جگر نتی ایک سر کو بھی جاتی ہے جس درد کی حسین تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خدا جو خود ہی تیرے پیز سے ہے رش کے گلستان جو خود ہی تیرے پیز سے ہے رش کے گلستان تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خدا جو ہی تیرے شہر سے ہے رش گلے میں کچھ بھی نہیں دوست تو ہے یہ سب میرے اشعار شہ عبد الغنی پہلے شہ ابرار میں کچھ بھی نہیں دوست تو ہے سب میرے اشعار کے شہ عبد الغنی غنی شہ ابرار کہتے ہیں دونوں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت والا شاہ حضرت مولانا شاہ ابرار ال صاحب رحمت اللہ علیہ میں کچھ بھی نہیں دوست تو ہے سب میرے اشعار پہ شرح بنی پہلے شیر ابرار میں داس درد جگر کس کو سنا اکثر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھا میں داستان درد جگر کس کو سنا ہو اپنا گد میں جگر کس کو دکھاؤ پا جاتا ہوں جب آشنا درد جگر کو کرتا ہوں پاش راب سو پمر کو پا جاتا ہوں جب آشنا درد جگر کو کرتا ہوں شمس و یہاں فرمایا ہے کہ شمس کے نور سے قبر یعنی سورج کے روشنی سے چاند روشن ہوتا ہے منور ہوتا ہے بشرتی کے زمین درمیان سے ہٹ جائے ورنہ جس قدر زمین حائل ہوتی ہے اسی قدر چاند بے نور ہوتا ہے یہ حیلولر اگر کامل طور پر ختم ہوتی ہے تو چاند چودہویں تاریخ کا بدر کامل ہوتا ہے یعنی زمین اور چاند زمین کے سورج اور چاند کے درمیان سورج اور زمین کے سورج اور چاند کے درمیان اگر زمین آ جائے تو تو پوری روشنی کیونکہ سورج کی چاند پر نہیں پڑتی تو اس وجہ سے چاند بے نور ہوتا ہے اور جیسے جیسے زمین درمیان میں سے ہٹتی جاتی ہے چاند پہ پوری روشنی پڑتی ہے سورج کی تو چاند روشن ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ جب جب زمین چاند اور سورج کے درمیان سے بالکل ہٹ جاتی ہے تو چاند بالکل بدرے کامل یعنی جس کو ہم چودھری کا چاند کہتے ہیں تو حضرت فرما رہے کہ اگر یہ کلی طور پر حائل ہو تو چاند بالکل بے نور ہو جاتا ہے اسی طرح آفتاب قرب حق اور قلب کے درمیان نفس کی زمین حائل ہے جو سالق اپنے نفس کو بالکل مٹا دیتا ہے اس کے دل کا چاند اللہ تعالی کے نور سے بالکل منور ہو جاتا ہے اور جس کا نفس جس قدر حائل رہتا ہے اسی قدر دل بے نور رہتا ہے پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو کرتا ہوں پاش رابطائے شمس و قمر کو میری مراد ہے کہ جو سالم اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے اور اللہ کو نفس کی زمین درمیان سے ہٹ جاتی ہے بس وہ اللہ تعالیٰ کو پا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوب سے اس کا دل منور ہو جاتا ہے ہاں، آپ جب گئے نہیں چاہیے آپ دلائی وعلیکم السلام پا جاتا ہوں جب آشنا درد جگر کو کرتا ہوں پاش رابطہ شمس و قمر کو جاتا ہوں جب آشنا ہے جگر کو کرتا ہوں پاش ہوتا ہے شمس قمر کو اکثر ہمیں تو چاہیے رند بادنوش جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر نہ ہو ہو جس کی موت زندگی بس اس کے نام پر دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے سے میں شخص سے بھاگی پھرتی ہوں ایک دیر سے ہو جس کی موت زندگی بس اس کے نام پر دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر اب ہمیں تو چاہیے وہ رند جس کو فکر جام نہ ہو فکر نام ہو حضرت والا یہ مار ربانی سفر نامہ ریونین حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ہے صبح حضرت والا احمد یعنی ہمارے مرشد ثانی حضرت سید عرشد جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عمر فاروق حاجی احمد ولی صاحب کے گاؤں کی سیر کے لیے گئے واپسی کے وقت حاجی احمد ولی صاحب نے کہا کہ مولانا داؤد بداد کے والد صاحب کے یہاں سے لندن فون کریں گے ان کا گھر یہاں سے قریب ہے وہاں سے لندن فون کیا گیا حضرت مولانا شاہ رول صاحب دامد برکات نے فون اٹھایا اور حضرت والا نے خیر و آفیت معلوم کی حضرت والا ہردوئی دامد برکات نے فون پر فرمایا کہ میں برطانیہ میں جگہ جگہ مجلس دعوت الحق قائم کر رہا ہوں آپ ریونین میں قائم کریں حضرت والا نے عرض کیا کہ سفر کے وقت ہی یہاں پر مجلس قائم کرنے کا خیال تھا جس طرح کراچی میں پچاس شاخیں قائم ہو گئی ہیں اور الحمدللہ للہ خوب کام ہو رہا ہے اسی طرح انشاءاللہ اللہ تعالی یہاں بھی کام شروع کر دیا جائے گا فون کے بعد حضرت والا نے فرمایا کہ دعوت دعوت الحق کا کام بہت برکت والا ہے اور بہت آسان ہے جب تک یہ مجلس قائم نہیں کی تھی تو میں سمجھتا تھا کہ بہت مشکل ہے لیکن جب کام شروع کیا تو معلوم ہوا کہ بالکل آسان ہے لہذا آج ہی سے مجلس دعوت الحق قائم کر دی جائے گی مولانا داؤد اور ان کے والد صاحب قابل مبارکباد ہیں اور ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان کے گھر سے یہ کام شروع ہو رہا ہے ہم تو یہاں فون کرنے آئے تھے لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہاں یہ نعمت عطا ہونے والی ہے پھر حضرت والا نے ریونین کے چار شہروں کے لیے چار حلقے قائم کر دیے اور طریقہ کار بتایا کہ ہر حلقے کا ایک ناظم نائب ناظم خازن اور چند کارکن مقرر فرمائے اور ایک رجسٹر پر ان کے نام لکھ دیے اور فرمایا کہ ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیا جائے جس میں سب کارکن مل کر بیٹھ جائیں اور حیات المسلمین جزاء العمال بہشتی زیور کا ساتواں حصہ اور ایک منٹ کا مدرسہ دس پندرہ منٹ پڑھ کر سنا دیں اس کا نام مجلس نصیحت ہے اور پھر ایک تصویر لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں اور منکرات کی روک ٹوک کے لیے مشورے کریں کہ اپنے خاندانوں سے کس طرح برائیوں کو مٹایا جائے شادی بیاہ غمی سب سنت کے مطابق ہو جائیں اس کے لیے آپس میں مشورہ کر کے ان برائیوں کو مٹانے کی کوشش کریں جس کے لیے میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دان پر خاتون نے چھوٹے چھوٹے بہت مفید رسالے تحریر فرمائے ہیں مثلاً اشرف الخطاب اشرف النظام وغیرہ جو کراچی سے منگوا لیں ان کے مطالعے سے دعوت الحق کا کام کرنے میں آسانی ہوگی اور ہر ہفتے ہر شخص کم از کم دس دس رینک دین کی نشر و اشاعت کے لیے جمع کرے اور ہر ماہ یہ رقم مرکز میں خانقاہ دی جائے اور مولانا داؤد ہر حلقے کا الگ حساب رکھے پھر جو دین کی کتاب یا تفریحی پرچے شائع کرنا ہو اس میں یہ رقم خرچ کی جائے اور مرکز کو ہر شاخ ماہانہ رپورٹ بھیجے کہ مہینے میں کیا کام کیا گیا ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے جگہ جگہ دین کا کام شروع ہو جائے گا اور اس کی برکات نظر کے سامنے آ جائیں گی یہ مجدد زمانہ حضرت حکیم الامت کا کام ہے اور حضرت کو اس سے کتنا تعلق تھا وہ اس بات سے ظاہر ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں اس دن کا بے چینی سے منتظر ہوں کہ یہ کام شروع ہو لہذا ایک رجسٹر بنایا جائے جس میں کام کا طریقہ طریقہ کار مذکور ہو اور اس کے مطابق کام کیا جائے دیکھیے خانقاہ میں ہفتے میں ایک دن تو کچھ لوگ آ سکتے ہیں لیکن پھر پورے ہفتہ خالی رہیں یہ مناسب نہیں لہٰذا اس کام کے اجرا سے جگہ جگہ دینی مجلسیں قائم ہوں گی اور جگہ جگہ دین کا کام ہوگا جو برائیوں کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے کراچی میں پچاس حلقے مجلس کے قائم ہو گئے اور لوگ بتا رہے ہیں کہ اس سے بہت زبردست نفع ہو رہا ہے اتوار کے دن علماء کی مجلس میں انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا اور مزید شاخیں انشاءاللہ قائم ہوں گی اگر دعوت الحق یہاں قائم نہ کی جاتی تو میرے شیخ کو تکلیف ہوتی اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس نے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی دعا کریں کہ اللہ ہم سب سے یہ کام لے لے اور اسے قبول فرمائے پریشانی اور غم علامت عدم قبولیت نہیں اس کے بعد وہ والا خانقاہ کے لیے واپس روانہ ہوئے اور راستے میں کار میں فرمایا کہ اگر کبھی کوئی پریشانی یا غم آ جائے تو یہ علامت غیر مقبولیت کی نہیں ہے اپنے پیاروں کو غم بھی تو کیا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تین اندھیروں میں رہے تھے رات کا اندھیرا پانی کے نیچے کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا تعین اور وہ کم سے پھٹ رہے تھے معلوم ہوا کہ اپنے مقبولین پر بھی مصیبت بھیجتے ہیں لیکن یہ ان کی بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے چنانچہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس صلی السلام کو معراج نصیب ہوئی جب مچھلی نے نگلا اور پانی کے اندر لے کر بھاگی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی یونس میرا پیغمبر ہے خبردار اس کو کھانا نہیں یہ تیری غذا نہیں ہے جو غم دیتا ہے وہ غم کی دوا بھی بیچتا ہے اور آپ کو مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت انی ملا تفسیر روح المعانی میں ہے کہ جب مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر پانی کی تہ میں گئی تو کنکریوں سے آواز آ رہی تھی لا الہ الا انت نہ کا انی کن تو والی اللہ تعالیٰ نے کنکریوں کو حکم دے دیا کہ یہ آیت پڑھو بس آپ سمجھ گئے کہ اس ہی سے نجات ملے گی اور آپ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا بس ہم نے ان کو غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا غم ملا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں وہ آئینہ ہو من الحزنی فہو فری اور وہ غم سے گٹا کرتے تھے اپنے پیاروں کو غم دینے میں کیا راز ہے یہ غم دینے والا جانتا ہے کہ اس سے کتنا قرب عطا ہوتا ہے بس بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں نہ جیے پھر وہ جس حال میں رکھے وہی اس کے لیے بہتر ہے جو چیز اللہ سے دور کر دے وہ حقیقت میں مصیبت ہے اور جو مصیبت اللہ سے قریب کر دے رحمت ہے البتہ غم اور مصیبت کو مانگنا نہیں چاہیے کیونکہ غم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت فرمایا ہے اور یہ دعا مانگی ہے اللہ موت غم اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں غم کی موت سے اور ہم کی موت سے اور ہم اس شدید غم کو کہتے ہیں جو انسان کو بلا دے یعنی ہم جو ہے غم سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے البتہ اگر اللہ کی طرف سے آ جائے تو راضی برضا رہنا چاہیے اور اس کے دور ہونے کی دعا کرے اور اگر شیطان وسوسہ ڈالے کہ دیکھو تم اتنا اللہ اللہ کرتے ہو پھر بھی مصیبت آ رہی ہے شاید تم اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو تو اس کے ان وسوسوں سے بالکل مایوس نہ ہو اور اس سے کہہ دو کہ اگر غم غیر مقبول ہونے کی علامت ہوتا تو اپنے پیاروں کو نہ دیتے جب انبیاء پر غم آیا ہے جو معصوم تھے تو ان سے زیادہ کون مقبول ہو سکتا ہے یہ تو غیر اضطراری سنت ادا ہو رہی ہے بس ان شاء اللہ تعالی اس مراقبے سے شیطان بھاگ جائے گا ہاں۔ اللہ علیہ